ایک سونے کا پرندہ زمانہ قدیم میں ایک بادشاہ رہتا تھا وہ دنیا کے سب سے خاص سیب کے پیڑ کا مالک تھا اس سیب کے پیڑ پر روزانہ سونے کے سیب لگتے تھے مالی ہر دن سیب کی گنتی کر کے بادشاہ کے حوالے کرتا تھا ایک سیب غائب ہے جب مالی بادشاہ کو بتاتا ہے کہ ایک سیب غائب ہے تو بادشاہ غصے میں آتا ہے چور کو بخشا نہیں جائے گا اس رات مالی نے اپنے بڑے بیٹے کو سیب کے پیڑ کی نگرانی پر معمور کیا لیکن آدھی رات کے قریب بڑا بیٹا گہری نیند سو گیا اور اگلی صبح ایک اور سیب غائب تھا آج میں میرے دوسرے بیٹے کو سیب کے پیڑ کی نگرانی پر معمور کرتا ہوں رات ہوئی اور دوسرا بیٹا بھی آدھی رات کو گہری نیند میں سو گیا اگلی صبح پھر ایک سیب غائب نکلا مالی کے تیسرے اور چھوٹے بیٹے نے کہا کہ آج کی رات میں سیب کے پیڑ کی نگرانی کروں گا اے سیب چرانے والے سامنے آؤ گھڑی نے بارہ کا گھنٹہ بجایا تو اس نے ہوا میں سرسراہٹ کی آواز سنی ایک پرندہ اڑتا ہوا آ رہا تھا جو اصلی سونے کا تھا اس نے اپنی چونچ میں ایک سیب پکڑا ہوا تھا مالی کا لڑکا اچھل کر کھڑا ہو گیا اور اس نے پرندے پر تیر چلایا مگر تیر نے پرندے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا صرف اس کی دم سے ایک سونے کا پر جھڑ کر نیچے گرتا ہے پرندہ اڑ کر دور چلا جاتا ہے دوسری صبح وہ سونے کا پر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا مجلس سے مشاورت بلائی گئی سب نے متفقہ طور پر کہا کہ یہ سونے کا پر ساری سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے ایک پر میرے کسی کام کا نہیں ہے مجھے پورا پرندہ چاہیے وہ کون بہادر ہے جو مجھے سونے کا پرندہ لا کر دے سکتا ہے مالی کا بڑا لڑکا اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے آگے آتا ہے بہت اچھے اور بڑا لڑکا سونے کے پرندے کو ڈھونڈنے کی تیاری کرتا ہے اور جب وہ جنگل میں آتا ہے تو وہاں ایک لومڑی دکھائی دیتی ہے تو وہ اس پر تیر چلانے کے لیے کمان اٹھاتا ہے مجھے مت مارو میں تمہیں اچھا مشورہ دوں گی میں جانتی ہوں تمہیں کیا کام ہے تم ڈھونڈنا چاہتے ہو ایک سونے کا پرندہ تو میری بات غور سے سنو تم شام تک ایک گاؤں میں پہنچو گے تم وہاں آمنے سامنے دو سرائے دیکھو گے ان میں سے ایک دیکھنے میں بہت شاندار اور خوبصورت ہوگی اور دوسری بہت خستہ حالت میں ہوگی تم خستہ حالت والی سرائے میں رات گزارو گے مگر لڑکے نے سوچا کس کم وقت کو اس کا پتا چلے گا تو اس نے لومڑی پر تیر چلا دیا لیکن اس کا نشانہ چوک گیا اور لومڑی جنگل میں بھاگ گیا پھر وہ اپنے راستے پر چل دیا اور پھر وہ گاؤں میں پہنچا جہاں دو سرائیں تھیں اور ان میں سے ایک میں لوگ گا رہے تھے ناچ رہے تھے اور جشن منا رہے تھے لیکن دوسری بہت گندی اور خراب تھی اس نے سوچا میں بہت ہی بیوقوف کہلاؤں گا اگر میں خستہ حال سرائے میں گیا تو وہ شاندار سرائے میں چلا گیا اور اپنی مرضی کے مطابق کھایا پیا اور پرندے اور اپنے ملک کو بھول گیا وقت گزرتا گیا اور بڑا لڑکا واپس نہیں لوٹا دوسرا لڑکا تیار ہوا اور اس کے ساتھ بھی سب کچھ ویسے ہی ہوا وہ بھی لومڑی سے ملا لومڑی نے اسے بھی مشورہ دیا لیکن جب وہ دونوں سرائے تک پہنچے تو اس کے بڑے بھائی نے اسے خوبصورت سرائے میں بلا لیا اور وہ اس میں چلا گیا اور اسی طرح اس نے بھی سونے کے پرندے اور ملک کو بھلا دیا دوبارہ وقت گزرتا گیا اور چھوٹے لڑکے نے سونے کے پرندے کو تلاش کرنے کی خواہش ظاہر کی ابا پرائے مہربانی مجھے جانے دو مگر اس کا باپ ڈر رہا تھا میں پہلے ہی اپنے دو لڑکوں کو کھو چکا ہوں ابا لیکن آپ مجھے نہیں کھوئیں گے مجھ پر بھروسہ کیجیے آخر کار مالی راضی ہو جاتا ہے اور وہ جنگل میں آتا ہے وہ لومڑی سے ملتا ہے اور وہی اچھا مشورہ سنتا ہے اگر تم سونے کے پرندے تک پہنچنا چاہتے ہو تو خستہ حال سرائے میں رہو شکریہ بزرگ اگل مند لومڑی میری دھوم پر بیٹھ جاؤ اور تم تیزی سے سفر کرو گے بہت جلد دونوں گاؤں میں پہنچتے ہیں اور لڑکا خستہ حال سرائے میں جا کر ساری رات گزارتا ہے صبح لومڑی دوبارہ ایک اور اچھے مشورے کے ساتھ آتی ہے اب تم سیدھے آگے جاؤ جب تک تم محل تک نہیں پہنچتے اس سے پہلے ایک فوجی دستے کے سپاہی سوئے ہوئے ملیں گے تم ان کی پرواہ مت کرو محل میں چلے جاؤ اور وہاں ایک کمرے میں تمہیں سونے کا پرندہ لکڑی کے پنجرے میں بیٹھا ہوا ملے گا اسی کے پاس ایک خوبصورت سونے کا پنجرا بھی ہوگا مگر پنجرے کو بدلنے کی کوشش مت کرنا ورنہ تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا تبھی لومڑی اپنی دم کو دوبارہ پھیلاتی ہے اور وہ نوجوان نیچے اترتا ہے اور محل کے دروازے کے سامنے پہنچتا ہے اور اندر جاتا ہے لومڑی کے کہنے کے مطابق وہ کمرہ ڈھونڈ لیتا ہے اتنے اچھے پرندے کو اس خراب پنجرے میں باہر لے جانا کوئی اچھی بات نہیں ہوگی جب وہ پنجرا بدلنے کے لیے دروازہ کھولتا ہے تو اسی وقت پرندہ باہر آتا ہے اور زور سے چیخنے لگتا ہے سپاہی جاگ جاتے ہیں اسے گرفتار کیا جاتا ہے اور دوسری صبح اسے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے سب کچھ سننے کے بعد اسے موت کی سزا سنائی جاتی ہے اے رحم دل بادشاہ برائے مہربانی میری جان بخش دو ایک شرط پر تمہاری جان بچ سکتی ہے میرے لیے سونے کا گھوڑا لے آؤ جو ہوا سے بھی تیز دوڑتا ہے اور میں تمہاری جان بخش دوں گا اور تمہیں سونے کا پرندہ بھی دے دوں گا وہ سفر پر نکل پڑتا ہے اور اس کی ملاقات لومڑی سے ہوتی ہے دیکھ لیا نا تم نے میرے مشورے پر عمل نہ کرنے کا کیا نتیجہ ہوا لیکن تم ایک اچھے لڑکے ہو سونے کا گھوڑا ڈھونڈنے میں میں اب بھی تمہاری مدد کروں گی جب تک محل نہیں آتا تمہیں سیدھے جانا ہوگا جہاں گھوڑا تھان پر بندھا ہوا ملے گا پاس ہی دولہا کھراٹے لیتا ہوا سویا ہوگا خاموشی سے گھوڑا لے جاؤ لیکن یاد رکھو اس پر پرانی چمڑے کی کاٹھی ڈالنا مت بھولنا اسی کے بغل میں سونے کی کاٹھی ہوگی وہ مت لینا سب ٹھیک ہو گیا لیکن جب بیٹے نے گھوڑے کی طرف دیکھا تو اس نے سوچا میں اسے سونے کی کاٹھی دوں گا مجھے یقین ہے کہ یہ اس کا حقدار ہے لیکن جب وہ سونے کی کاٹھی اٹھاتا ہے تو دولہا جاگ جاتا ہے اور زور سے چلانے لگتا ہے تو سبھی محافظ دوڑ کر آتے ہیں اور اسے قید کر لیتے ہیں اور اسے موت کی سزا دی جاتی ہے لیکن وہ دوبارہ فریاد کرتا ہے اگر تم خوبصورت شہزادی کو میرے پاس لانے کا انتظام کرو گے تو میں تمہاری جان بخش دوں گا اور میں تمہیں سونے کا گھوڑا اور سونے کا پرندہ بھی دوں گا پھر وہ اپنے راستے پر نکل پڑتا ہے اور دوبارہ لومڑی سے ملتا ہے اگر تم نے میرا کہا مانا ہوتا تو تم گھوڑے اور پرندے دونوں کو لے گئے ہوتے ہاں میں دوبارہ تمہاری مدد کروں گی تم سیدھے چلے جاؤ اور محل تک پہنچو تم اس تک پہنچو گے اور اسے ایک بوسا دو آدھی رات کو شہزادی گسل خانے میں جاتی ہے اور وہ تمہیں اپنے رہنمائی سے دور رکھے گی مگر اس بات کا خیال رکھو کہ اسے ماں باپ سے اجازت لینے کی تکلیف نہ ہونے پائے جب وہ محل میں آتے ہیں تو سب کچھ لومڑی کے کہنے کے مطابق ہوتا ہے اور آدھی رات کو وہ نوجوان اس سے ملتا ہے اور اسے بوسا دیتا ہے اور شہزادی اس کے ساتھ بھاگنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے لیکن آنکھوں میں آنسو بھر کر وہ اس سے فریاد کرتی ہے کہ وہ اس کے باپ سے اجازت لینے دے وہ مان جاتا ہے لیکن جب وہ اپنے باپ کے گھر پہنچتی ہے تو اسی لمحہ اسے دوبارہ قید کر لیا جاتا ہے تم میری بیٹی کو کبھی نہیں پا سکتے جب تک کہ ان آٹھ دنوں میں تم اس چٹان کو توڑ کر نہیں ہٹاؤ گے جو میری کھڑکی سے نظارہ کرنے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ چٹان اتنی بڑی تھی کہ ساری دنیا مل کر اسے توڑ نہیں سکتی تھی اور سات دنوں کے بعد وہ چٹان کا تھوڑا سا حصہ توڑ کر نا امید بیٹھا ہوا ہے تبھی اس کی دوست لومڑی وہاں اس کی مدد کرنے آتی ہے تم سو جاؤ میں تمہارا کام کرتی ہوں اور اگلی صبح چٹان کا نام و نشان نہیں ہوتا اور بادشاہ خوش ہو کر اپنی بیٹی اسے دے دیتا ہے نوجوان اور شہزادی وہاں سے چل پڑتے ہیں اور دوبارہ لومڑی سے ملتے ہیں تم شہزادی گھوڑا اور پرندہ تینوں کو پاس سکتے ہو سچ میں وہ کیسے غور سے سنو بادشاہ کے پاس جاؤ اور شہزادی کو سونپ دو تب وہ بہت خوش ہوں گے اور سونے کا گھوڑا بھی دیں گے تم ہاتھ ملا کر ان سے رخصتی لو شہزادی سے ہاتھ ملاؤ اور فوراً اس کو کھینچ کر اسے گھوڑے کر بٹھا دو اور جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے تیزی سے بھاگ جاؤ بعد میں محل پہنچو جہاں پر پرندہ ہے میں دروازے پر شہزادی کے ساتھ کھڑی رہوں گی رحم دل گھوڑے کو بادشاہ کو دکھاؤ اور وہ پرندے کو باہر لائے گا اور کہنا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو یہ دیکھنے کے بعد کہ وہ اصلی سونے کا پرندہ ہے جب تم اسے اپنے ہاتھ میں لے لو تو وہاں سے بھاگ جانا ہر چیز لومڑی کے کہنے کے مطابق ہی ہو رہی تھی شکریہ میرے پیارے دوست تمہارے اچھے مشورے کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں اگر یہ بات ہے تو تم مجھے جان سے مار دینا کیا میں ایسا نہیں کر سکتا تم میرے دوست ہو ٹھیک ہے تمہاری مرضی لیکن میں تمہیں ایک اچھا مشورہ دوں گی جب تم واپس آؤ گے تو دو چیزوں سے خبردار رہنا ہانسی سے کسی کو تاوان مت دینا اور ندی کے کنارے مت بیٹھنا وہ شہزادی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس گاؤں میں پہنچتا ہے جہاں اس نے اپنے دونوں بھائیوں کو چھوڑا تھا اور وہاں اس کو رونے اور چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں وہ دیکھتا ہے کہ دو لوگوں کو پھانسی دی جا رہی ہے جاننے کے لیے وہ قریب جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ دونوں اسی کے بھائی ہیں جو چور بن گئے تھے میرے سارے پیسے لے لو لیکن میرے بھائیوں کو چھوڑ دو اپنے بھائیوں کو بچانے کے بعد وہ تینوں جنگل میں اس جگہ آتے ہیں جہاں لومڑی سے پہلی بار ملے تھے اور دونوں بھائی کہتے ہیں آؤ ندی کے کنارے بیٹھتے ہیں اور کچھ دیر آرام کرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں وہ مان جاتا ہے اور لومڑی کے مشورے کو بھول جاتا ہے اور ندی کنارے بیٹھ جاتا ہے اسے کوئی شک نہیں ہوتا دونوں بھائی پیچھے سے آ کر اسے ندی میں پھینک دیتے ہیں اور شہزادی گھوڑا اور پرندہ لے کر اپنے آقا بادشاہ کے پاس آتے ہیں اے عظیم آقا ہم سونے کے پرندے اور مزید چیزیں لے کر واپس آئے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے محنت سے حاصل کی ہیں تب وہاں جشن منایا جاتا ہے مگر گھوڑا چارہ نہیں کھاتا پرندہ گانا نہیں گاتا اور شہزادی روتی رہتی ہے چھوٹا بیٹا گر کر ندی کی تہ تک پہنچتا ہے قسمت سے وہ قریب قریب خشک ہوتی ہے مگر کنار بہت اونچا ہوتا ہے اسے اوپر جانے کا راستہ نہیں ملتا لومڑی ایک بار اور اسے بچانے وہاں آتی ہے اگر تم نے میری بات مانی ہوتی تو کوئی خبیز تمہیں گرا نہیں سکتا تھا اب بھی تم میرے دوست ہو میں تمہیں یہاں نہیں چھوڑ سکتی آؤ میری دم پکڑ لو جلدی پکڑو وہ اسی ندی سے باہر نکلتا ہے اگر تم سلطنت میں دکھائی دیے تو تمہارے بھائی تمہیں آسانی سے مار دیں گے وہ ایک غریب آدمی کے بھیس میں چھپ کر بادشاہ کے دربار میں پہنچتا ہے اس کے دروازے پہ داخل ہوتے ہی گھوڑا چارہ کھانے لگتا ہے پرندہ گانے لگتا ہے اور شہزادی رونا بند کر دیتی ہے وہ بادشاہ کے پاس پہنچ کر اسے اپنے بھائیوں کی کارستانیوں کی تفصیل بتاتا ہے انہیں گرفتار کر کے سزا دی جاتی ہے اسے دوبارہ شہزادی دی جاتی ہے بادشاہ کی موت کے بعد وہ اس کا وارث بنتا ہے ایک طویل عرصے کے بعد وہ چہل قدمی کرتے ہوئے جنگل کی طرف جاتا ہے وہاں لومڑی ملتی ہے اور آنکھوں میں آنسو لیے کہتی ہے کہ مجھے جان سے مار دو مہربانی کرو میرے دوست میری آخری خواہش پوری کر دو دیکھو منا مت کرنا چھوٹا لڑکا غم زدہ ہو کر اس کی بات مانتا ہے جان سے مارتے ہی لومڑی آدمی کی شکل میں بدل جاتی ہے اور پھر پتا چلتا ہے کہ لومڑی شہزادی کا بھائی تھا جو کئی سال پہلے گم ہو چکا تھا